حضرت واسع بن حبان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے کہا مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی آپ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے اور نماز کے اختتام پر دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے اور بائیں طرف السلام علیکم کہتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 1322